سوائے اپنی بیویوں اور ان باندیوں کے جو ان کی بلکیت میں آ چکی ہوں کیونکہ ایسے لوگوں پر کوئی ملاوت نہیں ہے